اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائی تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہ ہو اور اگر تجھے بھلائی پہنچائی تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے